والوں کی <clears throat> نیت یہ تھی کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے بات پرسوں یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے اس کو شریعت کی اصلاح میں مرتب کہتے ہیں مرتد ارتداد کا لفظ ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے پھرنا تو پھر استدعائے شرح میں مرتد لفظ اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ دین حق سے جو پھر جاتا ہے یہ دین حق سے جو پھرنا ہے یہ تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے سب کچھ ہی ضائع چلا گیا حتیٰ کے بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص عام کافر ہے وہ بھی کافر ہے اللہ کی ناراضگی کی زد میں ہے اور آخرت میں جہنم میں جائے گا لیکن جو شخص مرتب ہے ہو گیا وہ عام کافر سے بڑا کافر ہے اس کو زیادہ سخت سزا ہوگی یہی وجہ ہے کوئی دوسرے مذہب والا شخص اسلام کو قبول کرنا چاہے تو مسلمان بنانے کی دو دو چار باتیں اس سے پہلے کی جاتی ہیں ان میں سے سب سے اہم بات یہ اس کو سمجھانی ہے کہ آپ صحیح سوچ سمجھ کر کسی کے دباؤ کے بغیر اسلام کی فضیلت صداقت حقانیت کو سمجھ کر مسلمان ہو رہے ہو یا کسی غرض فاصل کے وجہ سے مسلمان ہو رہے ہو دیکھو صحیح اخلاص سے مسلمان ہونا ہے اور اس پر ہر طرح کے حالات میں قائم رہنا ہے مسلمان ہونے کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی حالات آ جائیں پھر اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے ایک صحابی بدوی شہر کے باہر سے کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو دو ایک دن رہتے تھے پھر چلے تھے دیہات میں رہتے تھے اپنا کھیتی باڑی کام تھا تو آخر میں ایک دن جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دے جو مختصر بھی ہو اور پھر میں اس پر عمل کروں اور جنت میں بھی چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا کل آمن تو سم مستقل بس یہ اعلان کر دو کہ میں مسلمان ہوں سچا اور اسلام پر پھر پکا ہوں ہاں کس طرح کی بھی حالات آ جائے انسان ہے انسانی فطرت میں پریشانیاں بیماریاں دکھ اور غم یہ چیزیں لکھے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان پر یعنی عام انسان عام جاندار پر بھی آتی ہے جیسے جو بھی زیرو ہے کھا گئے ہے اس پر بھی کبھی بیماری کبھی سردی کبھی ہے تو اسلام عام شخص پر بھی آتی ہے پریشانیاں بیماریاں تو پھر مسلمان پر تھوڑی سی اسلام کی وجہ سے زیادہ آتی ہیں تم اللہ الدین صدق ہو بلیہ اللہ القاظبین دیکھتے ہیں کیسا سچا ہے تو جو غیر مذہب والا شخص ہو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے سامنے اسلام کی یہ موٹی موٹی باتیں لیکن اہم بات سب سے یہ رکھنی ہے کہ کوئی غرض فاسد مسلمان ہونے کی نہ ہو کہ کوئی مفاد حاصل ہو جائے اور پھر اسلام پر پکا رہنا ہے اسلام سے ابھی نہیں لا رہے ہو اسلام تو عام کافر ہو مسلمان ہو کر پھر اسلام سے پھر گئے تو پھر مباحث کم ہو جاتا ہے یعنی اس کی جان کو قتل کرنا جائز ہو گیا حلال ہو گیا عام شخص کو بے شک قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہے لیکن وہ شخص ہو وہ باہر بن جائے تو اس کو پہلے یہ بتانا ہے کہ مرتاد نہ ہو جائے بعد میں اور اسی ارتداد کی حالت میں ہی توبہ کیے بغیر بہت ہو گیا تو جو اس نے پہلے ایمان کے اسلام کے اعمال اچھے کیے کچھ کام کیے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جہنت اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا اول تو جو عام کافر ہوتا ہے اس کے جو اعمال ہیں وہ ہوتے ہی دنیاوی اغراض کے لیے ہیں عام کافر کے رفاع عامہ والے نام بھی جس میں وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہوں وہ کام بھی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیاوی کچھ اغراض ہوتی ہیں ان کو اب تو بہت ساری اغراض سامنے ہیں لیکن کوئی اغراض بھی اگر نہ ہو کافر کی رفاع عامہ کے لیے تو ایک غرض کافر کی ضرور ہوتی ہے اور وہ یہ کہ میری شہرت میری شہرت ہو جائے تو شہرت سے شہرت غرض ہو تو وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے آخرت میں تین لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے سزا ہوگی ایک ریا کاری کرنے والے قاری صاحب کو اور ایک ریاکار مجاہد کو شہید کو اور ایک ریاکار سخی کو حالانکہ وہ ایمان والے تھے ایمان والا ہو کر پھر ریاکاری کی شکل میں تلاوت کرتا تھا کہ لوگ واہ واہ کہیں ریاکاری غرض کے لیے وہ سخاوت کرتا تھا لوگ سخی کہیں ریاکاری کے طور پر جہاد کے لیے جاتا تھا لوگ بہادر کہیں تو آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا ہمارے لیے کون سا کام کیا یہ تم نے شہرت کے لیے کیا وقت تین وہ نعرے تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئے لوگوں نے شہرت کے نعرے زندہ باد کے نعرے وہ لگا دیے تھے وہ تم نے دنیا کی غرض کے لیے کیے تھے وہ ہو چکا ہے ہمارے لیے کیا تھا آخرت کے لیے جاتا تو عام مسلمان کے لیے یہ سزا کافر اول تو اس کی کوئی غرض فاصل ہوتی ہے رفاع عامہ میں بھی آپ کو ٹیکس لگا آنکھوں سب سے پہلے بنا تو صبح صبح سال سب سے پہلے وہ عیسائی مذہب کی تعلیم ہوتی ہے اجتماعی تعلیم تبدیل دماغ جس طرح کہتے ہیں اجتماعی تعلیم اس میں میدان دیکھو کتنا ہم اچھا کام کر رہے ہیں پھر تھوڑا سا وہ وہ درس بھی دیتے ہیں کتنا اچھا کام ہمارا ایک اسپتال یہاں ہے ایک فلاں ربا یا پتنی کون سی دنیا کے ملک میں ہے اور وہ تو کافر کا کوئی بھی رفا آنے والا کام ہے اس میں غرض ہوتی ہے اور غرض کوئی بھی نہ ہو تو ریاکاری کی غرض ضرور ہوتی ہے تو یہ بھی دنیا مقصد ہے اگر بال فرض رہا کسی کافر نے کوئی رفا آنا والا کام کیا اس کی کوئی غرض نہیں تھی نہ کوئی شہرت تھی صرف ہی انسانیت کی خدمت تھی اس پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء علوم میں ایک عموم سابقہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں فرشتوں نے دو بندوں کی مرد و کا ذکر کیا ہے ایک داخل ہے ایک مسلمان ہے امام صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے عموم سابقہ کا آپ نے فرمایا مشاغ کی بات کیا مرنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مچھلی کھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ دریا سے مچھلی پکڑو اور اس کے گھر میں جو چھوٹا سا ہوگا اس میں ڈالو وہ خود ہی دیکھیں گے وہ مچھلی تو ادھر ہے ڈالیں گے مومن مرنے لگا اس کے دل میں خیال آیا کہ زیتون کا تیل اچھا ہے زیتون اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی شفا والی چیز ہے اللہ پاک نے بھی اس کی قسمیں کھائی ہیں اور حقیقت بات یہ ہے یعنی میں آپ اردو سے ہر کے طبی شکل میں بات کر رہا ہوں یہ زیتون کا تیل بہت مفید چیز ہے جو آپ میں سے صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ عام جو تیل ہے نا جی جو ڈاکٹر ہے یا فوجی ہے یا فلان دلدان ہے یہ سب ہی سب نقصان دہ ہے وہ اس میں شفا قدرت کی چیز ہے اور خصوصاً اسلامی ملکوں کا ہو شام وغیرہ کا تو بہت مفید ہے اور یہ شوگر یا بڑھ گیا یہ یہ زیتون اس چیز کا سخت مخالف ہے اسی بھی شفا ہے مومن کے دل میں اپنے موضوع کی طرف مومن کے دل میں بات آئی کہ کے بعد وفات تھے کہ زیتون کا تیل کھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اس کی الماری میں زیتون کا تیل پڑا شیشی توڑ حکم کے مطابق توڑ دی گئی ادھر حکم کے مطابق کافر کے حوض میں مچھلی ڈال دی گئی یہ دونوں فرشتے اللہ پاک کے دربار میں حاضر حضرت کیا کہ حضرت حکم کے مطابق تو کام کر دیا ہے لیکن حکمت سمجھنا چاہتے ہیں امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کافر نے ایک نیکی کی تھی اخلاق کے ساتھ آخرت میں تو اس کو حصہ ملنا نہیں تھا اس کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی ہم نے فرشتے کے ذریعے سے اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا ہے اور مومن کو تو سب کچھ ہم نے آخرت میں دینا ہے وہ تو صبر کر ہی رہا تھا اور بہت سارے کاموں میں تو جان تو لے رہے تھے ہم مرد وفات کو تو اٹل تھا وہ ضرور اس کی وفات کو روک نہیں سکتا تھا اس کو ایک اور مصیبت دے دی کہ آخرت میں جہاں اس کو اور انعام مل رہے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی اور انعام دے دیں تو کافر کا اول تو کام غرض فاسد کے لیے رفاع عامہ کا کام ہوتا ہے آپ صاحب حضرات ماشاء اللہ میڈیکل کے شعبے کے ساتھ آپ سب شعبوں میں جانتے ہو کافر ہمارے علاقوں میں ملکوں میں کیوں رفاع عامہ کے اور تنظیمی بنا کے کام کرتے ہیں ان کی غرض فاسد نمبر دو مقصد ہے نمبر تین کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کے رفاع عامہ والے کام کا بدل اس کو دنیا میں دے دیتا ہے اگر کوئی شخص مرتب ہو گیا یہ عام کافر کی بات مرتب ہو گیا اس زمانے تک اسلام پہ رہا ایمان پہ رہا حج کیے عمرے کیے ثقافتیں کی بڑے اچھے کام بس مرتب ہو گیا کسی فرقہ ظاللہ کی زد میں آ گیا اور جو فرقہ ظاللہ ہوتا ہے نا وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں اس کی گفتگو میں چاشنی ہوتی ہے مٹھاس ہوتی ہے میران ہوتا ہے وہ چھپاؤ کے لیے بہت سارے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کر لیں گے یہ کر لیں گے فلاں کر لیں گے اس طرح تو اب حکمت ہو میں بھی تک امال ہوں پھر دنیا والا کریں اس کے دنیا میں جو اعمال تھے جو اس کو دنیا میں فائدہ دے سکتے تھے وہ بھی ختم اس کے لیے ایمان عمل صالح وغیرہ زکات آج جو آخرت کے لیے تھے وہ بھی ختم ہو گئے بس صاف ہو گیا سب کچھ کے کو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا فوراً وراثت اس کو نہیں ملے گی ہاں اس کی کسی کو یا اس کو مسل وراثت میں چار دن رکاوٹ کی جس میں سے ایک اختلاف دین ہے کہ ایک مسلمان ہے کافر ہے وراثت ایک دوسرے کو نہیں نمبر چار اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نمبر پانچ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کی قبرستان پر اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی روح کی وجہ سے اس قبرستان پر رحمت ہوتی ہے پھر ساتھ میں جو اور جنت بھی ہوتے ہیں وہ رحمت ان پر بھی برستی رہتی ہے اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ملک کو کافر کو عیسائی کو یہودی کو کوئی بھی تعلق ہو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ایک قبرستان کی بات آ گئی بعض قبیلے اور قومیں اپنے لیے شخصی طور پر علیحدہ قبرستان بنا لیتے ہیں اور اس میں دوسری قوم کے لوگوں کو دفن نہیں ہونے دیتے بے شک وہ دوسرے مسلمانوں یہ شرم پسند نہیں کیا گیا یعنی بے شک اپنی قوم کا قبرستان ہو لیکن کوئی شخص اور بھی ایسا مجبور ہو گیا تو ان کو دفن ہونے دینا چاہیے یہ بھی اس طرح اس طرح کا جاریہ ہے جیسے کوئی مسجد بنا دی اسپتال بنا دیا کوئی اچھا اور کام کر لیا قبرستان کی زمین دینا بھی صدقہ جاری ہے <clears throat> سب کچھ ضائع ہو جائے گا اب یہ شخص لوگوں نے سمجھایا کچھ کیا دوبارہ مسلمان ہو گیا یہ جو مردہ مطلب ہو گیا تھا دوبارہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اگر یہ شخص مرتب ہونے سے پہلے اپنا حج فرض ادا کر چکا تھا تو فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اس کا وہ حج فرض بھی ضائع ہو گیا ہے مرتب ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق بخشی ہے تو دوبارہ اب یہ وہ اپنا حج فرض ادا کرے گا دین اسلام بڑی خوبیوں کا عامل مذہب ہے اس میں بہت فضیلتیں ہیں بہت ناموں کا ثمرات ہیں انعامات ہیں اللہ کی رحمت ہے لیکن نازک بھی بہت ہے اس میں سنبھل سنبھل کر چلنا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک عام سی بات ہوتی ہے لیکن خطرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کہیں آدمی اسلام سے نہ پھر جائے ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کے بارے میں جب بھی کہیں کوئی بات ہو رہی ہو اگر وہ سو فیصد ہمیں علم ہے ہم پھر اس میں بحث میں وہ بات کر دیں ٹھیک لیکن ہمیں اگر اس کا علم نہیں ہے اور کوئی شخص اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے نہ کر رہا ہے تو خاموشی بہتر ہے یا اس جگہ سے اٹھ جانا آپ بہتر سمجھتے ہو کوئی خرابی نہیں ہوگی تو اٹھ جانا چاہیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے سے بھی خطرہ ہے کہ اسلام سے پارغ ہو جائے گا میں جمعے کے بیان میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کے کسی حکم پر عمل نہیں ہوا غلطی کی وجہ سے بھول کی وجہ سے نادانستہ یا دانستہ جان بوجھ کر یا بغیر جان اسلام کے کسی رکن پر عمل نہیں ہو سکتا پتہ ہے اذان ہو گئی نماز پر ہمیں پڑھنی ہے نہیں پڑھی یہ شخص گناہگار ہے کافر نہیں ہے اتنا بڑا کام اس نے نہیں کیا نماز ایمان کے بعد سب سے پہلے اور اس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی یہ شخص کافر نہیں ہوا اتنا بڑا حکم ادا نہیں کیا کافر نہیں ہوا لیکن اسلام کی ادنا سی بات کو کہ کاٹ کی زمین ڈالیا تو بھی مولوی صاحب نے بنائے وہ مسئلے کوئی نہیں اسلام اسلام کا مسئلہ حالانکہ یہ شخص جو جملہ بول رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتا سو کی سب بات کر رہا ہوں اس کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا اور اس نے ویسی بات میں کہہ دیا یہ ویسے مولویوں کی بات ہوتی ہے تم اس طرح آپ سنتے رہتے ہو اس بات یہ جملہ توہین کی شکل میں اگر کہا گیا تو یہ شخص مسلمان نہیں رہا نکاح ٹوٹ جائے گا مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ضرب مومن پر جن کا نام آتا ہے یہ شخص اس سبھی کا مجدد ہے تھوڑے عجیب عجیب مسائل احسن کرا اور عجیب شخص ہے اصل تو یہ کوئی ہندوستان کی عجیب زمین تھی اس نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے کہ دنیا اکناف کو ان ہیروں نے اپنی طرف متوجہ کر دیا کیسا ذہانت یہ لوگوں کی سادگی اور عجیب ترتیب کے یہ لوگ تھے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے گنبد حضرات کی سمت میں جو بازار ہے وہ ایک دو منزلہ ہے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کی بے ادبی نہ ہو جائے کہتے جی یہ لوگ وہاں بھی یعنی فلانے فلانے قدر چیز کا نام ہے ایسے کہہ دینا چاہتے باقی سب جگہوں میں دیکھا ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ انیس انیس منزلہ اس طرح اور اس طرح اور روزہ رسول والے سیڈوں میں سائی وہ چھوٹی چھوٹی کہ اس مسجد کی چھت پر بھی بغیر ضرورت کے کوئی نہ چڑھے کہ کہیں ادبی بھی ہو جائے ادھر رومال میں جو لینا چاہتا تھا مجھے دیکھ کر ایک دو مولانا صاحب وہ بھی اس دکان میں آ گئے میں جس کو پسند کروں تو وہ بھی اس کو پسند کرے پھر میں اس کو دوں تو خیر کوئی بات نہیں بڑا گزارا وہ مجھ سے وجہ پوچھے کہ آپ نے اس کو پسند کر کے کیوں چھوڑ دیا میں کہتا تھا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ آتے تو میں ایک منصا تھا نوجوان سا بندہ تھا وہ اس سے چھوٹی عمر کا تھا اس کی گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی اتنی للہیت تھی اتنی معرفت کی بات تھی کہ اس کے ایک ایک جملے سے ہونا اس نے آخر میں ایک بات کی کہ مصر کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اس نے لکھا ہے الاسلام فی الہند والمسلمون فی پاکستان اسلام کی جوانی دیکھنی ہو تو ہندوستان کے علماء کے پاس ہے اور مسلمان میں قوت جہاد دیکھنی ہو تو پاکستان کے نوجوانوں کے پاس ہے یہ مصر کے کسی عالم نے کتاب لکھی ہے تو مفتی رشیدہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات یہ عجیب لوگ تھے کیا دنیا پر اسلام کی خدمت کر دی گئے کہا کہ کوئی شخص گاڑی میں بیٹھے رہے مثال سمجھاتے سمجھاتے داڑی والا شخص آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بیٹھا ہوا داڑی موٹا شخص کہتا ہے صحیح ہے نا ملکھڑ ہوا ہے یہ دل میں کہہ رہا صحیح ہے ملکھڑ ہوا بتا رہا ہے اس کی بیوی کا نکاح کرتی ہے اس نے داڑھی کی توہین پر اسلام مذہب کی توہین کی ہے داڑھی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اندر پر تھی اس لیے مسلمان داڑھی چہرے پر رکھتے ہیں اس لیے نہیں رکھتے کہ انہیں شوق ہے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے چہرے پر سجدی تھی اس لیے ہم بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں کفر کو کون کچھ کر سکا مشرف جیسا صدر بھی نہیں کچھ کر سکا اور کون کفر کو کچھ کر سکتا ہے اس سے بھی اسلام چلا جائے گا تو رسول آپ کو بتایا کسی اسلامی حکم پر عمل نہ ہو سکا گناہ گار ہے اور کسی اطلاع اسلام کی بات کی توہین کر دی تو کافر ہو گیا نکاح ٹوٹ کیا جنازہ جائز نہیں مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں وراثت سے معلوم ہو گیا ہم مسجد کی ٹوٹیوں کے سلسلے میں گزرا والے گئے تو مغرب کی نماز والے والے ہم نے ایک مسجد میں پڑھی ادھر بہت مہنگی تھی تو بھائی چلو وہاں ہر گھر میں کارخانہ ہے کچھ ساتھی اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ گجرا والے کے تو مغرب کی نماز مسجد میں پڑھی مغرب کے بعد ایک شخص آیا محلے سے وہ اتفاق سے مسجد حدیث حضرات کی تھی اس نے کہا ہمارا پتنی دادا کے فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھا لیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے کہاں گھر ہے یہ جی اس گلی کے سامنے مسجد کی گیٹ کے سامنے جو گلی ہے کس میں تمہارا نام کیا ہے تمہارا کتنے عرصے سے رہتے ہیں تیس سال سے رہتے ہیں اچھا فلاں ہیں فلاں بھائی تمہارا ابو و دادا ایک دن بھی مسجد میں میں نے نہیں دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسجد میں جانے مسجد میں نماز آ کر نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں ہے حقیقت حدیث اس طرح ہے امام ابو حنیفہ نہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ معزز بندہ محترم بڑا عالم محدث ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھے عام لوگ جنازہ پڑھ لیں کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے اسلام کے ایک رکن پر عمل نہیں کیا تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اللہ کے لیے جہاد کیا اللہ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 مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں آپ نے فرمایا جو زیادہ ہے وہ خرچ کرو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں بات اس سے پہلے چل رہی تھی جہاد فی سبیل اللہ کی پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اشور حرم کے اندر قتال منع ہے ذکادہ سے رجا محرم اور رجب کے اندر اللہ یہ کہ دشمن حملہ کرے تو اپنی جان بچانا ضروری ہے دفاع کر سکتے ہیں پھر آخر میں فرمایا <clears throat> کہ جو دین اسلام سے پھر جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے وہ بڑا کافر ہے عام کافروں کے مقابلے پھر صحابہ اکرام ایمان کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جتنے کام لیکی کے ہیں وہ سارے جب اخلاص کے ساتھ ہوں صحیح نیت کے ساتھ ہوں تو مفید ہیں اور لیکی کے کام میں ہی اگر نیت صحیح نہ ہو تو وہ گناہ کا سبب بن جائیں گے یہ پہلے بیان کیا ہے اسی طرح معاشرے کے اندر جو اور خرابیاں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں یہ دو تین خرابیاں اور بھی بیان ہوں گی جن میں سے آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا شراب اور جوئے کے بارے میں اس میں بھی ہم <clears throat> جوئے کے بارے میں تفصیلی بات کل انشاءاللہ کریں گے آج شراب کے متعلق بات کرنی ہے خمر کا لغوی معنی ہوتا ہے یو خامر العقل وہ چیز جو عقل کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں انسان پھر اپنی ترتیب کے مطابق گفتگو نہیں کرتا عقل اس کی صحیح کام نہیں کرتی پھر یہ اول بہلے میں ما خامر العقل یہ شراب کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا کہ جب بھی کوئی چیز دماغ کو معروف کر دیتی ہے تو اس میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس نے شراب پیا ہے وہ کہا کہ اصطلاع میں جو چیز بھی نشہ آور ہے وہ حکم میں شراب کے ہے بہت جلدی نشہ لے آئے یا تھوڑی دیر میں نشہ لے آئے دیر تک اس کا نشہ رہے یا تھوڑی دیر تک اس کا نشہ رہے جو بھی چیز نشہ آور ہے وہ شراب کے حکم میں ہے حرام ہے شروع اسلام میں جیسے اور اقدام تدریجن آہستہ آہستہ آہستہ آئے جیسے کئی دفعہ بتایا کہ نماز میں سوال و جواب بھی جائز تھا ایسے ہی تیمم کے مسائل وضو کے مسائل وغیرہ وغیرہ پانی کے مسائل آہستہ آہستہ تدریجن آئے ایسے ہی شراب کی حرمت بھی تدریجن آئی ہے آہستہ آہستہ پہلے یہ عید نازل ہوئی کہ پھر جملہ لوگ اس میں فائدہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جوئے میں بھی جلدی سے رقم بہت ساری آ جاتی ہے یا شراب بھی پی کے تو خوش ہو جاتے ہوں لیکن اس میں گناہ بڑا ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ اچھی چیز تو نہیں ہے بعض دفعہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں گالیاں دے دیتے ہیں تو ایک جگہ پر حضرت صاحب حضرت علی اور کئی حضرات علیہ میں اکٹھے تھے شراب کی محفل تھی پھر بعد میں لڑائی بھی ہو گئی کسی ایک عام سے صحابی نے بڑے صحابی کو کوئی گوشت کا ٹکڑا ایسے مار دیا وہ سارے شراب کی محفل ہی تھی بعد میں جب نماز کا موقع آیا تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی بعض حضرات نے کلیائی الکافرون لا ہدو ما تعبدون والی تلاوت ذکر کی ہے جو صحابی نے نماز میں یہ تلاوت کی کل یا ما تعبدون لا یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اسی طرح وہ لڑائی کی بات آئی تو وہ پندرہویں پارے والی عید ہے غالباً پانچویں میں یا والو حالت نشے نماز نہ پڑھا کرو گویا کہ نماز اس ایت کریمہ سے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شراب پینے سے رک گئے تھے بار بار تو شروع سے ہی نہیں پیتے تھے طبیعت کا ہی رجحان نہیں تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کا ارب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کئی لوگ تھے کہ طبیعت کا میلان ہی نہیں تھا اور وہ معاشرے میں خوب تھی چیز جیسے آپ آپ دیکھ رہے ہو کراچی کی ساری دیواریں جو ہے سارے راستے سرخ سرخ سرخ سرخ ہوتے ہیں سارے پان کھاتے ہیں استعمال کی پان پلام پان پلان لیکن بعض لوگ وہاں رہ کر بھی ان کی طبیعت ہی نہیں چاہتی کہ یہ مکرو ہے یا خلاف اولا ہے یا جو کچھ بھی ہے اس سے ہٹ کر طبیعت کا میدان نہیں ہوتا اب یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہو کہ لوگ کتنی نسوار ڈالتے ہیں مکرو ہے چیز منع ہے چھوٹا گنا تو ہے سگریٹ اسی طرح مکرو ہے چیز لیکن لوگ استعمال کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن ایک شخص کا تبھی میلان ہی نہیں ہوتا نسوار والے اور جو ڈالتے ہیں انہیں اللہ کے بندوں کو اتنا انداز نہیں ہوتا وہ جمعے میں جا رہے ہوتے ہیں ڈال ہیں واپس آ رہے تو سیڑھیوں کے اوپر ہی وہ اپنی گیندے بنا کے پھینکتے رہتے ہیں بعد میں جب صفائی کرتے ہیں تو وہ گیندے ختم ہوتی تو جو صاف طبیعت ہوتی ہے نا جتنی صاف طبیعت ہوتی ہے اس کو اتنی صاف چیزیں پسند ہوتی ہیں اور جس کی طبیعت میں جتنا میلا پن ہوتا ہے تو ایسی پھر وہ گندی چیزیں اتنی ہی پسند ہیں مکہ کے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ دعوت کی گئی اس وقت یہ حرمت و حلت کے مسائل اور یہ چیز نہیں ہوئی تھی گوہ جس کو کہتے ہیں گوہ عربی میں ضبط کہتے ہیں گوہ گوہ عرب پکاتے وہاں ویسی وہ سارا صحرائی علاقہ ہے آپ نے دیکھے ہوئے پہاڑ سے وہ گوہ ہوتے بھی زیادہ ہے کہیں دو کلو بارش میں وہ وہ ہوتے تو اب اس کو شوق سے بھولتے ہیں کھاتے ہیں پکاتے ہیں تو مکی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں وہ بہت ساری روز کر کے رکھی گئی بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن آپ نے حالانکہ اسلام بھی ابھی تک نہیں آیا تھا لیکن طبیعت کا میدان نہیں پسند ہی نہیں آئی کہ بھائی مجھے یہ نہیں اچھی لگ رہی اور حالانکہ بعد میں اس کی کوئی سراحت نہیں آئی ممانعت کی وغیرہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو لے کر وہ کو کرا دیا کہ جب آپ کی طبیعت کو نہیں لگی جو چیز آپ کی طبیعت کو پسند نہیں آئی وہ حرام ہی ہے وہ مکرو ہی ہے اور اس میں خاموش ہے اب بھی بار عالت اس کو کھا لیتے ہیں گو کو اسی طرح صحت کے بارے میں بات ہے وہ جو جس کے پیچھے کانٹے ہوتے ہیں وغیرہ وہ بھی ایسی ہی بات ہے تو مقصد یہ ہے کہ جس شخص کی طبیعت جتنی نفیس ہوگی وہ اتنی ہی نفیس چیز پسند کرے گا اور جس کی طبیعت میں جتنا نفاست جتنی کم ہوگی تو پھر وہ سگریٹ کی طرح نسوار کی طرح پھر پانوں کی طرح پھر فلانی چیز پھر ایسا ایسا ہو طبیعت میں خوبص ہو جاتا ہے جو ساتھی نسوار ڈالتے ہیں نا آپ ان سے سنجیدگی سے پوچھیں ان کی زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کا لباس صحیح نہیں ہوتا کڑوا ہوتا ہے اور منہ صاف کر کے بھی آئیں تب بھی ہمک آتی ہے منہ سے اسی طرح سگریٹ والی بات ہے کہ وہ لباس جو قدرتی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور انہوں نے اپنے مزاج کو تابع کر دیا ہوتا ہے سگریٹ کے اچھے سے اچھا عمدہ کھانا کھا کر جب اوپر سے نسوار نہیں ڈالیں گے سگریٹ نہیں پئیں گے تو وہ سمجھتے ہیں ہضم ہی نہیں ہوتا اور لطرین میں جب جائیں گے پہلے لسوار نکالیں گے سگریٹ چالو کریں گے پھر ان کو عادت کریں گے یہ طبیعت کے نفاست اور عدم نفاست کی بات ہے شروع میں شراب تدریجن یوں ہوا کہ گناہ ہے اس میں بڑا ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ بھی ہو کچھ تو اس سے رک گئے پھر جب وہ نماز والی بات اور لڑائی والی سامنے آئی تو یہ نازل ہو گئی تقربوا الصلاة تم سکارا حتیٰ ما تقولون حالت سلاد میں شراب نہیں پی سکتے وہ منع ہو گیا اس میں بہت سارے صحابہ کرام اس وقت رک گئے کہ جب ایک چیز شراب ہو یعنی کہ نماز کے وقت منع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن حکم کبھی نازل نہیں ہوا کئی دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی بیان صافی نازل فرما دے یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب یہ حضرات کہتے رہتے تھے کہ اس وقت ساتویں پارے سورہ میدہ کی عید نازل ہوئی ان نمل قمر من عمل شیطان فجتا یہ شیطانی کام ہے امر کا آ گیا کہ اس سے آ جاؤ رک جاؤ جب یہ عید نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے آپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر تھے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے آپ نے عبداللہ کو کہا عبداللہ آپ جوان آدمی ہو جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو کہ شراب کی حرمت کا قطعی حکم ہو گیا ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمر نے تقریباً دوپہر کا زہر سے پہلا وقت تھا اعلان کیا مدینہ کی گلیوں میں تو جس شخص کا یوں بھی پیالا تھا اور ایک منہ پیا ہوا تھا دوسرا پینا چاہ رہا تھا اس نے وہ پیالہ وہیں سے گرا دیا جس کے گھروں میں تھا اس نے باہر پھینک دیا بعض مارے تاریخ مدینہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ بارش جس طرح تیز ہوتی ہے تو ندی نالے بہتے ہیں مدینہ کی بعض گلیوں کی نالیاں جیسے بارش کی پانی سے بھر بھر کر بہتی تھی ایسے شراب سے بہنے لگ گئی مٹکے سب ٹوٹ گئے پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جن لوگوں کے پاس گھروں میں شراب ہے وہ برتن ہیں وہ پیالے ہیں جن میں وہ پیتے تھے یا وہ استعمال کرتے تھے کھڑے تین چار برتن ضعیف حدیث میں چار طرح کے برتن کوئی مٹی کے برتن کوئی بڑے موٹے درختوں کے تنوں کی وہ لکڑ کا برتن کدو کو اس کے برتن ایسے تین چار برتن آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ کے فلاں مقام پر سارے برتن جمع کر دیے جائیں ہو سکتا ہے نا ایک پیالہ استعمال میں ہوا ہو وہ اب تو نہیں ہو رہا ہے کہ میں وہ پیالہ پڑا ہے وہ لے آؤ وہ مٹکے لے آؤ جس کے پاس شراب پڑا ہے وہ لے آؤ کچھ بازار میں بکنے والی دکانوں پر شراب پڑا تھا وہ اٹھا کر لے آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پہلے ایک کو توڑا رکھے کو پھر صحابہ کو حکم دیا کہ ان سب کو توڑ دو اور شراب کو ضائع کر دو اور اب حکم کبھی نازل ہو گیا ہے اسی دوران کچھ عرصہ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھی رقم کر کے شام گئے تھے اور شام سے شراب خریدتے تھے جیسے گندم خرید کر لاتے تھے ایسے چادریں کچھ لاتے تھے ایسے شراب بھی خرید کے لاتے تھے پھر وہ مدینہ میں مہنگے داموں بکتا تھا یہ کافلا جو کچھ عرصہ پہلے شام کی طرف گیا تھا کافی رقم جمع کر کے شراب خرید کر لائیں گے وہ لاکھ تک مدینہ کے قریب پہنچ چکا تھا کہ یہاں سے کوئی مویشیاں چگانے چلانے والا شخص گزر گیا اور ادھر شام سے وہ قافلہ آ رہا تھا جو شراب خرید کرا رہا تھا جس کی نیت یہ تھی کہ مدینہ میں کاروبار کریں گے نفع زیادہ ہوگا ان راستے والے لوگوں نے اس قافلے کو بتایا کہ شراب حرام ہو گیا مٹکے ٹوٹ گئے پیالے پھینک دیے گئے سب کتی حکم نازل ہو گیا اس قافلے والے لوگوں نے تھوڑی سی دیر بھی انتظار نہیں کی کہ آپ نے تقریب کی سرمایہ سارا کا سارا شراب اسی وادی کے اندر ہی پھینک دیا توڑ دیا تباہ کر دیا کہ جب حکم حاصل ہو گیا دیکھو دوستو یہ حکم کی اتباع ہے کہ یہ وہ لوگ عرب کے کہ جو شراب نہ پینے والے کو گھٹیا شخص شمار کرتے تھے شرابی مجلس میں آنے والوں کو عمدہ شخص شمار کرتے تھے یہ وہ لوگ جو ایک صدیوں سے جاہلیت کا شکار ہو کر اس گندی چیز کے بنے ہوئے تھے کہ جو ان کا ایک قسم کا مثال اور ذوق اور مجبوری معذوری بن چکا تھا شراب لیکن جب حکم سنا کہ حکم کب نازل ہو گیا شراب من ہو گیا تو کسی ایک شخص کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی سر میں درد بھی نہیں ہوا ہاتھ میں بھی خراب نہیں کوئی مثال ایک صحابی کا بات ابھی تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ شراب کی حرمت کے بعد جب انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے تھے اور سب کچھ ختم کر دیے تھے وہ پیالے تو پرانے صحابی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ اس کو بخار ہو گیا تھا بات یہ ہے کہ اس حکم کا مقام دل میں زیادہ تھا اس چیز کا مقام نہیں تھا جب اس حکم کا مقام دل میں آ گیا دل میں اور کوئی جگہ نہیں رہی کہ اس کو بسایا جائے تو کبھی کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی چنانچہ حکم قطعی نازل ہوا اور کسی نے بھی کوئی اس میں پھر ذرہ برابر بھی کبھی اظہار بھی نہیں کیا کہ یہ ہوتا یہ اچھا ہوتا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ طب نبوی پڑھے طب نبوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ آپ کا شعبہ یہ نہیں ہے کہ آپ حکمت بتائیں طب بتائیں کہ فلانا پودا فلانی برس کے لیے مفید ہے یا فلانی چیز فلان لیکن آپ نے کسی کسی موقع پر یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ جیسے کلونجی ہے تو اتنی چیزوں کے لیے شفا ہے شہد ہے تو فلاں چیز کے لیے شفا ہے وہ صنعت کی ایک بات ہوتا ہے آپ کے جانتے ہیں وہ اس طرح شفا نے سے طب نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی نحوست کے ساتھ ساتھ جو اس کے مضر پہلو ہیں آپ نے بیان فرمائے فرمایا کہ شرابی شخص اپنی نصف عمر کو سائن کر دیتا ہے شرابی شخص پینتیس چالیس سال کی عمر میں ستر سال شخص لگتا ہے شرابی شخص کا میرا خالی ہو جاتا ہے جگر خراب ہو جاتا ہے میرا خراب ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے شرابی شخص کی کہ غیر ختم ہو جاتی ہے اس کی غیر ختم جاتی ہے اس کو ماں بہن کی تمیز ہی نہیں رہتی اس کو بڑے چھوٹے کا فرق ہی نہیں رہتا کہ جب وہ شرابی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شراب کو لے کر آنے والا بیچنے والا اٹھا کر آنے والا خریدنے والا لا کر آنے والا دیکھنے والا دوا کرنے والا اس طرح مدد کرنے والا پلانے والا سب اللہ رب العزت اور اس کی مخلوق لانا کرتی رہتی ہے شراب اور فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے شرابی شخص اور ایمان یہ حدیث ابو داود جمام نسائی سب نے نقل کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ شرابی شخص اور ایمان یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایمان والا شخص شراب نہیں پیتا اور دوسری بات کہ شرابی شخص یہ اتنی عظیم عظیم راتیں جو آتی ہیں القدر جہید القطر جو ان میں چند لوگوں کی مغفرت ایسی مقدس راتوں میں بھی نہیں ہوتی اور بھی دو چار بندے ایسے ہیں جن میں سے ایک شراب کا جو آتی ہے اس شخص میں بھی مغفرت نہیں ہوتی تو ایسی مجلسوں میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے ایسی دکانداری ایسی کاروبار ایسے جو لوگ ہیں ان سے بھی اجتناب ضروری ہے ان شاء اللہ